نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پناز اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے اس شو کے ذریعے ہم آپ کے سامنے وہ تمام سوالات وہ تمام ورودھ بیان لے کر آئیں جن کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں اسلام کے سکولرز کیا کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں اور صحیح سوچ صحیح وچار دھارا آپ بنا سکیں یا اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکیں اور آج جس مدعے کو لے کر ہم آئے ہیں وہ ہے کیا اسلام میں عزت کے نام پر ہونے والے قتل چاہے پھر وہ کسی بھی سندر میں ہوں وہ بیٹی کی لحاظ سے ہو پریوار میں مہیلا کے لحاظ سے ہو یا اور کوئی رشتوں کے لحاظ سے ہو عزت کے نام پر ہونے والے قتل کیا اسلام میں جائز ہیں کہیں سے بھی انہیں جسٹیفائی ٹھہرایا گیا ہے اور کیا آنر کلنگ کا کوئی کانسیپٹ قرآن حدیثوں میں ملتا ہے یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسلام کے جانکار اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ مولانا زبر القادری صاحب اس وقت جڑ چکے ہیں مسلم دھرم گرو ہیں اسلام کے جانکار ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈم سیکر ہیں جو کہ ایکس مسلم ہیں اور ایک لمبے وقت تک انہوں نے قرآن کو حدیثوں کو پڑھا سمجھا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی تو ان کے اپنے ترک ہیں تو سب سے پہلے مولانا القادری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں آنر کلنگ عزت کے لیے ہتیا چاہے وہ کسی بھی رشتے کی ہو کسی بھی شخص کی ہو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی پتنی بہن کچھ بھی ہو کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا ہے اسلام میں <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا ذالک حبی کا کا حبیبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میڈم آپ کا سوال بہت بہتر مذہب اسلام کے اندر رشتوں کا قتل تو بہت بڑی چیز عام آدمی انسان بہت اعلیٰ چیز کسی کو ضرر خطرہ یا دبوچر کر کے اس طرح قتل و غارت قتال جنگ عہد ان تمام چیزوں کی چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو رشتہ دار ہو باپ ہو بہن ہو ماں ہو قبیلے کے ہوں اپنے مذہب کے ہوں یا غیر مذہب کے ہوں کوئی بھی ہو کسی اس طرح جہریت اور ماریت کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے میڈم یعنی کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے خفا ہو کے اگر لگے کہ پریوار کی عزت کو نقصان پہنچایا کچھ بھی کیا تو اس کی اجازت نہیں ہے جان بڑی انوکھی چیز ہے رب نے جان اس لیے دی ہے ایک قرآن شریف کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ابدون وما خلقت الجن والانس قرآن میں ایک جن کا لفظ آیا ایک انسان کا اس انسانوں سے وہ سارے انسان مراد ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کسی بھی ملک کسی بھی دیش کے کیوں نہ ہو رب نے ایشور نے بھگوان نے جب پیدا کیا ہے ان کو تو صرف عبادت کے لیے اب عبادت کون سی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے سجدہ ہی کرے اپنے اعتبار سے جس مذہب میں جو پیدا ہوا وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو یاد کرے اس کی اور پوجا کرے تم نے دشمنی کی تو اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کر دو اگر وہ تم کو ہے تو اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو اس کا گلا گوڑ دو اس کا ہاتھ کاٹ دو شریعت اسلامیہ اس کی سخت ترین شدت کے ساتھ مضمت کرتی ہے اور قتل اگر کسی نے کر بھی دیا جان بوچ کر کے کسی کا تو اس کے لیے قرآن میں سزا ہے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا اگر جان بوچ کر کے کسی نے کسی کو قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ ہمیز جہنم میں ہے وہ کسی صورت میں نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا اتنی بڑی سخت وعیدات چلیے ٹھیک ہے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ قرآن حدیث کا حوالہ ہے جی وہ اپنے من سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن حدیثوں کا حوالہ ہے جہاں پر اسلام میں جائز ٹھہرایا گیا ایڈم exactly. اب دونوں آپ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے یا تو مولانا صاحب ٹھیک ہیں سمپل سا ایک سمپل سا میں ان کے لیے سوال رکھ دیتا ہوں اتنی لمبی انہوں نے تمہید بتائی اگر میں اس تمہید میں جاؤں تو بہت ساری قرآن کی صورتیں ہیں جہاں پہ ان کو مسئلہ آ جائے گا فار ایگزامپل چیپٹر نمبر کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ پروفٹ کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے کہ وہ کیپٹیو آف وار رکھے جب تک وہ زمین کے اوپر میسکار قتل و قتال نہ کر دے چیپٹر نمبر نمبر ورس کہتی ہے جاؤ قتل کرو ان تمام مشرقین کو جہاں پاؤ گھیرے میں لو ان کو گھات میں لو اور جہاں بیٹھے ان کو مار ڈالو قتل کر دو جب تک وہ توبہ نہ کر لیں زکات نہ دے دیں نماز نہ قائم کریں یعنی کہ مسلمان نہ ہو جائیں یعنی اور لانگ اسٹوری شارٹ میں جاتے ہیں سمپل سا سوال کرتے ہیں اگر شریعہ اسلامیہ یہاں پہ نافذ ہو جائے ایک باپ کا اپنے اولاد کو قتل کرنے کے اوپر قصاص کیا ہے مجھے سمپل آنسر دیجئے گا سر لمبا نہ کیجئے گا دیکھیے میرے عزیز بہرحال میں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے پرابلم ہے کچھ دیکھیے آپ نے میڈم نے جو سوال کیا جیسے میں نے آپ کو سنا تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنے آپ نے جو کیا جو آیا جو آپ نے نمبر بنا ہر ایک نویت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا اب بے گناہ تھا قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں کسی کو قتل نہیں نہیں آپ غور سے پوچھا سر پہلے سوال سن لیں کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں جواب اگر آپ غلط سوال کرتے ہو سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت اسلامک تھا مجھے آپ مجھے آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں نمبر ون اس کا کوئی جرم نہیں تھا سن لے سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی جرم نہیں تھا بلا وجہ قتل کیا اس کے بارے میں بتا دیں اس کا کوئی جرم تھا ہاں۔ اس کے بارے میں بتا دیں اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا اس کے بارے میں بتا دیں تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر آپ کے لیے اوپن ہے شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا تمہید نہ باندھے کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً ایک منٹ سکسٹی سیکنڈ بولا میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے دیکھیے آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت دوسری چیز کوئی باپ میں سن لیجیے آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں مطلب سنا میڈم آپ ان کو جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے میں ان کی بات سنا ایک کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے کسی بھی بنیاد کیا ایک ایک قادری ہاں، صاحب جی کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے ہاں۔ لیے مطلب ٹھیک ہے شریعہ کا بھی قانون ہے دیش کے بھی قانون ہے تمام چیزیں اچھا، ٹھیک ہے تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے ناراض ہو کر ناغوار گزری ہو اسے اپنی شان کے خلاف لگی ہو ہاں۔ ایک کھلائے گا باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی یہ ایڈم کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں لیکن آپ میری میری بات سنیں باپ نے بیٹے کو قتل کیا خامہ خان ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پاتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نویت نہ ہو نویت کو ظاہر کیجئے جی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا میرے پریوار کی عزت کے خلاف ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا یہ منگھڑ سوال اور یہ اس کا آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر آنر ہاں؟ کلنگ کیا ہوتی ہے پھر اور آنر کلنگ کا مطلب آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے اپنے رسوخ کے لیے اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا اسے کیا بولتے ہیں اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں اور انسانیت کا قتل سب ہے لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید یہ مت کیجئے میں نے کلیئر کر دیا تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا گا کہ نہیں وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو ارے ایسے کیسے ہو جائے گا نا سنیے نا اگر ہاں، کوئی آدمی اپنے میں آپ کو دے دیتا ہوں میں آپ کو دے ہاں، دیتا ہوں بتائیے کلیئر کیجیے نا سر میں کلیئر کرتا ہوں میں نے آپ کو تین چیزیں دی تھی آپ نے سنا نہیں تھا آڈینس سن چکے ہوں گے ہاں۔ تین چیزیں میں نے دی تھی تین کیٹیگرائزیشن کیٹیگرائزیشن نمبر ون بلا وجہ قتل کیا آئی ڈونٹ کیئر بلا وجہ کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی یہ غلط ہے حضرت حضرت سن ارے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ حوالہ دیجئے ایسے تو میں بھی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کا حوالہ دیئے کہ فلا مقام پر فلا جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا مسند احمد حدیث نمبر 346 ہاں الفاظ حدیث کیجئے الخطاب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک خطاب نہیں ہے وہ الفاظ صحیح کیجئے عمر بن خطاب خطاب نہیں خطاب ہے وہ لفظ لفظ کو صحیح بیان کیجئے خطاب ہی بولا ہے سنے کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت آپ الفاظ زبان کو بھی ذرا صحیح کریے میرے کان صحیح ہیں تمہارے کان غلط ہوں گے اگر <laughs> ڈبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے میں نے آپ کو نہیں یہ آن کان ناک یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے آپ اپنی مریادا کو سمجھ گئے نہیں آپ بھاشا کو انداز میں لیجیے ادب کے ساتھ حضرت حضرت نہیں کیا حضرت بعد میں کہا ہے آپ نے کان وان یہ چیزیں پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے بھیا کہہ رہا ہوں آپ کو کس کو <laughs> کیا ہو گیا مولانا صاحب اتنی جلدی تھک گئے کیوں تھک گئے ابھی تو سمپل سا ابھی تو دو اور رہتی ہیں ابھی تو کیٹگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ کی الفاظ حدیث اس طریقے سے اسلام کو اگر جی، بدنام کرنے سے آپ جیسے لوگوں سے نہ ہم تھکے ہیں نہ تھکے تھے نہ انشاءاللہ تھکیں گے حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے ہنسنے سے اور اس کے یہ اچھا، بات نہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ ایڈم آپ کی کیا سوال ہیں پوچھئے قادری صاحب جواب دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے نہیں ہیں وہ جواب دیں گے ایک ایک کر کے سوال پوچھئے وہ یہیں اس شو پہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے بولیے قادری صاحب ایک ہی بار میں پوچھ لوں یا الگ الگ سوال پوچھوں قادری صاحب کی مرضی سے پوچھ لیں نہیں میری مرضی سے یہ سوال کریں میں کنڈیشن کے میں حوالے سے الفاظ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ چلیے پہلا سوال کیٹیگرائزیشن نمبر ون ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ یا حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی کلیئر کیجئے پہلے آپ کہ آپ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث پڑھیے ترجمہ مت کریے ہاں، الفاظ حدیث اگر حدیث پڑھ رہے ہیں تو الفاظ حدیث پڑھیے ترجمہ نہیں پڑھیے اس لیے کہ ترجمے میں ہاں، لوگوں نے اپنے اعتبار سے عربی زبان کو اسلام کو غلط دکھانے کے لیے اپنی مرضی سے ترجمہ کیا آپ الفاظ حدیث پڑھیے کتاب کا نام بتائیے راوی کا نام بتائیے قادری بیٹھا آپ کا جواب دینے کے لیے ہنسنے <laughs> سے کچھ نہیں ہوتا ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہنسنے سے کیا فائدہ یہ بچکانی باتیں ہیں میں تو سوال رکھا ہے سر میں نے رکھا یہ آپ ہنس رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں ہنسنا بھی جانتا ہوں یہ بچکانہ باتیں ذمہ دار جگہ ہے نہیں کیوں غصہ کر رہے ہیں میں کیوں ارے میں غصہ کرتا ہی نہیں میری آواز ہی ایسی ہے بھائی میں کیوں غصہ کروں آپ سے حضرت پھر میں نے تو ابھی سوال کیا ہے حدیث تو پڑھ ہی نہیں تو پڑھ کے سنا دو نہیں ابھی مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ سے پہلے حدیث سنائیے پڑھوں گا حدیث سنائیے پہلے پہلے سوال کا جواب تو آج بھی پڑھوں گا ہاں تو پڑھیے سنائیے اچھا مجھے یہ بتائیے تاریخ دین کے اوپر کیا سزا ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے آپ تاریخ سے سمجھتے کیا ہو جس نے دین کو چھوڑ دیا اس کی سزا کیا ہے تاریخ ہاں جی۔ ہاں، ایک منٹ جو آپ نے سزا بتا دیں بھائی جان بات سنیں تاریخ کا مطلب آپ سمجھتے تو اسے تاریخ پڑھ رہے ہیں یا سے تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں الف سے تاریخ کوئی آتا ہی نہیں الف سے تاریخ کوئی آیا ہی نہیں پوری عربی زبان میں اگر ہو تو مجھے دکھا دو حضرت باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ جب غلط بولو گے بھائی تو غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو منہ چھپا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو پاکستان پاکستان کے اندر کو چھوڑو غلط ہندوستان کی بات ہے پاکستان کا نام مت لو پاکستان کا نام میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے ہندوستان کی بات کر لیں پاکستان کا نام مت لیجیے ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ غلط <laughs> اسلام ہندوستان میں آیا تھا سر ارے وہ کچھ نہیں آپ اپنی ڈیبیٹ پہ جس سے ہاں، مقصد سے آئے ہو آپ وہ مقصد بیان کیجئے ہندوستان پاکستان افغانستان سے کی بات کرتے ہیں نا ہندوستان پاکستان نہیں میرے شو کا نام یہ نہیں ہے کیا کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان کیا کہتا ہے ہندوستان کا اسلام یا پاکستان کا اسلام میرے شو کا نام ہے کیا کہتا ہے اسلام تو اسلام کی بات کرتے ہیں ایڈم آپ بھی اسلام تک اسی متر ہیں پاکستان جی، جی، ہندوستان جی، قادری صاحب آپ کریں نا ایڈم آپ کریں مینول اندہ تو سالک سیکشن او 2.0 clearly states according in the book of justice clearly states ایک باپ کو اور ایک ماں کو یہ اس حضرت امام شافی رحم اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مین والا عمدہ تو سالک دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے مولانا صاحب جانتے ہوں گے ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر کے ساس نہیں ہے جی حضرت کیا کہتے ہیں آپ نے یہ جو بیان کیا پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ تاریخ دو دو طریقے سے ہوتا ایک تو سے تاریخ ہوتا ایک تاریخ تاریخ ہوتا دیکھیں دیکھیے آپ سب بولتے ہیں آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو سمجھ لیجئے یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے سر میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندی میں بات کیجیے میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں انگلش میں کم سمجھتا ہوں نہیں آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا آپ میں پڑھ لیتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آج بھی کافی ہوں اور کل بھی کافی تھا اس طرح کی ٹانٹنگ کرنے سے آپ کو گمراہ کرنے کا موقع میں قوم کو نہیں دوں گا انشاءاللہ آپ جیسے منہ چھپا کر کے شرمندہ لاچار ہونے والوں کو انشاءاللہ موقع نہیں دیا جائے گا حق تھا حق ہے حق اچھا۔ رہے گا انشاءاللہ آپ کو جو بیان کیا جائے وہ ادھر ادھر کی ٹانٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں گولی کھا لیں گلا خراب ہو جائے گا بہت زیادہ چیخ رہے ہیں آپ ارے میری تو آواز ہی ایسی ہے تمہاری تو آواز اچھا، اس لیے پتہ نہیں چلے گی کہ پردے میں بیٹھے ہو تمہارا اچھا تو جرم یہی ہے میرے بھائی کے منہ چھپائے بیٹھے ہو حدیث پڑھ کے بتائیے سر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الفاظ حدیث پڑھیے ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے حلال نہیں ہے نہ تین باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے الفاظ حدیث الفاظ حدیث پر جی، جی، یہ ترجمہ نہیں ایک منٹ ایڈم ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں آپ الفاظ حدیث پڑھ رہے ہیں پوسبل اور کیا اچھا تو میں یہ پڑھ دینا چلے جائیں میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے میں نے یہ کہہ دیا میں نے یہ کہہ دیا 2534 پڑھ دیں ترجمہ کر دیں بس میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بےہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے ایڈم کو پڑھنا نہیں آتا کو نہیں آتا آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے آپ مولانا ہیں آپ جانکار ہیں آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے غلط جانکاری نہ جائے ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے ایڈم نمبر بتائیے وہ پڑھیں گے اچھا آپ کی بات میڈم اب میں کہوں میڈم کچھ ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے سنیے نا الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب اور ایک منٹ یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا آپ کو نہیں آتی کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آن کے بیٹھے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی وہ تو غلط بول رہے ہیں تو ان کو کیا آتا ہے یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قادری صاحب اگر وہ غلط ہیں وہ تو میں تو آپ آپ اسلام کے لیے آپ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کا سبوس کرتا ہوں میری بات سمجھئے میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ہاں۔ بھی میرے پلیٹ فارم پر آ کر غلط بات کہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترجمہ غلط کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے تو آپ پلیز تمام مسلم ہندو سکھ عیسائی نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے آپ پلیز صحیح ترجمہ صحیح الفاظ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی غلط جھوٹ پھیلا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیے قرآن کا مقام و مرتبہ حدیث سے بہت افضل و اعلیٰ ہے میڈم اب میری آپ بات سنیں بیچ میں نہ بولیں جب قرآن نے اعلان کر دیا دیکھیے بول گئے قادری صاحب آپ نے کہا قرآن کا ترجمہ بہت اوپر ہے سورت آیت نمبر پانچ پڑھ دیں قرآن کا سب سے مقام قرآن کی آیت پاک من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیا سب سے پہلے کوٹ کر کے میں نے آپ کو بتائی مذہب اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا مجھے نہیں معلوم قادری صاحب مجھے نہیں معلوم تو پھر آپ نے کہا کہ ان کا انٹرپریٹیشن غلط تھا آپ مولانا ہیں یہ دھرم چھوڑ چکے ہیں تو میں آپ کی بات کو زیادہ ترجیح دوں گی آپ ہاں۔ کی بات کا زیادہ سمان ہے سنیے نا آپ کی بات کا زیادہ سمان ہے بنسپت ایک شخص کے ہاں۔ جس نے اسلام چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا کچھ بول رہا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر وہ غلط بول رہا ہے ہاں۔ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے غلط جانکاری دے رہا ہے تو بطور مولانا یہ آپ کا فرض ہے کہ میرے شو پر آپ صحیح صحیح آیت پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ کر کر الفاظ حدیث پڑھ کر لوگوں کو بتائیں اور ایڈم صاحب کی پول کھول دیں میں قرآن کی حد قرآن کی آیت پڑھا اس کا ترجمہ بتایا آپ نے سنا قرآن کی آیت مبارکہ حق تھی حق ہے حق رہے یہ کون سی والی آیت کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں سیم ہیں دیکھیں سر سنیے میرے کو عربی نہیں آتی میں نے قرآن نہیں پڑھی یہ دونوں آیتیں سیم ہیں یا الگ الگ کون سی یہ جو بول رہے ہیں ارے میں آپ تو اس کو سننی نہیں رہی پیچ میں ایک دم ٹوک دیتی ہو نہیں آپ نے پڑھ کے پہلے سنائی تھی نا آپ تو لیجئے من قتل متعمدن فجزاؤ جہنم خالدین فیہا ایک قرآن کی آیت اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا ہندی ترجمہ میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا جہنم میں غرق ہوگا ٹھیک ہے اور یہی حق ہے قرآن کا اعلان قادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی آپ ہاں۔ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا ہاں۔ اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ ایک سیکنڈ قادری صاحب کو تو سب زبانی آتے ہیں ایڈم وہ الفاظ سے نہیں پڑھ دیں گے ایڈم کون سی آپ بتائیے دو بتائیے دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا انٹرپریٹیشن کر دیں یہ تو کچھ چاہتے ہیں ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب پھر آپ کہیں گے کہ بنا صاحب دل توڑ دیتی ہیں آپ پلیٹ فارم نہیں دے دیتی ہیں ایڈم آپ بتائیے وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے سب جی مجھے مجھے ایکسپوز کر دیں سورت توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھ دیں پلیز کس کو آپ آپ بتائیے میں نے مجھ سے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی آپ خالی اعتراف دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا ارے قرآن کی آیت قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے کسی کو نہ ستایا جائے میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو مو چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت و عدمت کو پہمال نہیں کرتا قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے ہاں۔ یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں اسے ایکسپوز کریں کریے آج آپ کس کو اور ایک اور آیت ہے قد جی۔ جاکم رسول من اللہ ایک اور چھوڑیے نا جو یہ بول رہے ہیں وہ علی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں اگر یہ یہ بولتے رہیں گے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے ان سے بھی کچھ پڑھائیے نہیں سنی نا میری بات ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں سنیے نا خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے یہ تو غلط یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو تو ہمارے ان کے پروپیگنڈے سے انشاءاللہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا بتائیے کون سی آیت پڑھنی اور کون سا ترجمہ کرنا ہے آج کریں گے مولانا صاحب اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید ہاں تو سورہ ہاں جی،, ہاں جی نہیں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں وہ آسان ہے وہ ذرا ہلکی ہے کون سی والی سٹرونگ ہے ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں تو ایک سو تیئیس پڑھ دیں ایک سو ستائیس پڑھ دیں چوائس دی ہے بھائی پانچ پڑھ دو یا سب ایک سو ستائیس پڑھ دو آپ کی ڈبل دو دو یا کجو حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبی ای علی ربکما تقذبا ان کا حشر یہ ہوگا قد جاءکم رسول من اللہ انفسکم جاءکم فی انفسکم ما جاء قال منه يتفکرون تتفکرون انی جائل فی الارض خلیفہ نہیں تو یہ آیت پانچ ہے اسلام ہے سب کچھ یاد رہتا ہو ہاں۔ کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے لیجیے مجھے نہیں آتی کون جو بول رہے ہیں ان کو نہیں آتی آپ بھی تو لیے بٹھالا کہ ایک آ جائے یہ تو اگر یہ اللہ کے اعتراض کریں گے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے قادری صاحب آپ کو نہیں آتی قادری صاحب آپ کسی لوگ کی پڑھے جا رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے اچھا قادری صاحب قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے قادری صاحب میری بات سن لیجئے ان کے بےہودہ باتوں کے جواب آپ ان کے یہی کوئی ضروری نہیں دو ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تم خالی بیٹھے ہو آپ اس کو تسلیم آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی نہ کوئی حدیث کا ترجمہ ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹی فور کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے کوئی حدیث پڑھی آپ نے آپ کو دے رہا ہوں اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں کس کو ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے قرآن سورہ توبہ آپ دیکھیں سورہ توبہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر ہاں۔ پچاس پڑھ دیجئے سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے منہ مانگا انعام دوں گا سورہ نحل اچھا، کی آیت نمبر پچاس پڑھ دیجئے آپ اچھا، جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے اچھا ایک بات سنیے ایک منٹ قادری صاحب قادری صاحب انہوں نے آپ کو تین آیت پڑھنے کو بولی آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی آپ کو آتی نہیں ہے کیا قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک سن ہاں؟ میں بولوں قادری صاحب آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایک قادری صاحب میں بولوں جی، میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو ہاں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے سنیے نا میری بات ہاں۔ آپ آیت سنا رہے ہیں میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا میں پورے سمان کے ساتھ جی۔ آپ نے جو آیت سنائی جی۔ آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا جی۔ پورا سمان ہے پورا سمان ہے ہاتھ جوڑ کے سمان ہے ہاں۔ ٹھیک ہے اب آگے بڑھیں ایڈم ہاں، سیکر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں نے جو آپ نے سنایا جو ترجمہ کیا جو سیکھ لکھی ہے ان آیتوں میں وہ ان کو میں سراخوں پر بیٹھاتی ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھ کے بتائیے اس شخص میں کچھ یہ کہہ رہا ہے ان آیتوں میں غلط لکھا ہے ان آیتوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو ان کی بات کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ یا تو وہ آیتیں جانتے نہیں تو کوئی بات نہیں ضرور نہیں ہے سب کو سب کچھ چوبیس گھنٹے یاد رہے یا تو یہ بول دیجئے اور اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ خود کو روک رہے ہیں کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے اچھا اب میری بات کیا وجہ ہے سیدھا سیدھا وجہ بتا دیجیے آپ میری بات بھی سنیں گے میری ہاں، بات بھی سنیں گے میں نے تین آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سنایا وہ تینوں وہ نہیں تھی جو انہوں نے میڈم میں نے آپ کو بڑی غور سے سنا میں نے آپ سے کہا میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں آپ اپنے ابا کا اور امی کا بتائیں گے تو جواب صحیح نہیں ہو جائے گا نا اگر اگر اتر پردیش کی راجدھانی پوچھوں گی گے مدھیہ میں نے کیا کہا اگر آپ سے میں سوال اگر جی۔ امتحان میں سوال آیا ہے اتر پردیش کی راجدھانی کیا ہے آپ مجھے مدھیہ کی کا جواب دیں گے تو وہ جواب نہیں مانا جائے گا سر سورہ محل کی آیت نمبر پچاس پڑھوائیے ارے سر میں نے مولانا قادری صاحب سنیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سے اتر پردیش کی راستانی پوچھا اور مجھے پردیش کی بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان تین آیتیں پڑھیں تینوں کا ترجمہ بیان کیا سورہ نحل کی آیت نمبر پچاس آپ ان سے پڑھنا دیجئے مجھے اسی لئے وہ مولانا چاہیے جس کو علم ہو ان کو علم نہیں ہے یہ بھی ٹی وی کے مولانا لیکن ایڈم لیکن ایڈم ایڈم ایڈم ایڈم نہیں ہے ایڈم ایک بات بتائیے ہاں، ان کو علم ہوتا تو یہ پڑھتے کہ آپ کو حدیث کا الفاظ حدیث نہیں آتا کیوں نہیں آتا آپ نے اپنی مرضی سے ارے آپ مولانا ہے آپ کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آئے گا نا سر آپ کا تو کام ہے پڑھنا ہم کو تو پڑھ کے بتا رہے ہیں نا ہم نے تو ہاں۔ پڑھ کے بتایا ان جو ایک بھی پڑھ کے نہیں بتایا گیا ٹھیک ہے آیت نمبر آیت نمبر پچاس پڑھ کے غلط ہے تو لا حول ولا اس پر بیٹھ کر کے قرآن کا مذاق مت اڑاؤ غلط پڑھ رہے تم یہ شرم آنا چاہیے تمہیں یار اگر ایسا غلط پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو غلط مت غلط مت پڑھو غلط مت پڑھو ایک بلپ اگر منہ چھپا کے بیٹھ لے غلط پڑھو گے تو بے بہتر نہیں ہوگا یہ قرآن ہے اس کے خلاف اگر نہیں غلط ہے قادری صاحب قادری صاحب یہ غلط پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں آتا آپ تو پڑھ ہاں، دو تو آپ نے ان کو بیٹھایا کیوں پھر آپ صحیح پڑھ دو ہاں؟ ان کی پول کھولنے کے لیے بیٹھایا ان کی پول کھولنے کے لیے بیٹھایا ہاں؟ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کی پول کھل جائے اس لیے بیٹھایا آپ کھولو نا ان کی پول آپ صحیح پڑھ دو اسلام کی پول کھولنے کے لیے اسلام کی نہیں ان کی پول کھولنے کے لیے آپ سنیے قادری صاحب میری مطی ماری گئی ہے کہ میں ایک ایک ایک ایک پیغمبر آپ ایک اتنے پاک صاف ریلیشن کے بارے میں کچھ بولوں گی آپ سنیے میری بات پوری بات سنیے قادری صاحب ہاں۔ میں نے ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں بٹھایا چلیے ہاں۔ اگر یہ غلط ہیں ہاں۔ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کی پول کھل رہی ہے آج دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ رہا ہے بے نقاب ہو رہے ہیں انہیں نہیں آتی یہ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ تو صحیح پڑھیے ارے جب یہ غلط پڑھ رہے تو جب ٹوکا نہ ٹوکا میڈم ٹوکا تو صحیح بھی تو کرو نا صحیح تو بتاؤ وہ کہہ رہے ہیں صحیح آپ پڑھ دو آپ مولانا ہو آپ کو تو آنی چاہیے نا ہاں تو میں نے وجہ الحق وضحق الباطل ان الباطل ارے یہ تو میں نے یہ بدترین چیز <laughs> ہے حق کا حق ہے رہے گا جی۔ یہ یہ ہاتھی دلائیں گے اچھا، ہاتھ جوڑیں گے اور خالی یہ ہس کے دکھائیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ارے بھائی آپ کو ہم نہیں بتا جو میں نے بولا حق ہے وجعل حق وزحق الباطل ان الباطل كان ذوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ہاں یہ وہی چیز ہے تم غلط پڑھو گے یوٹیوب میں دیکھ کر کے پڑھو گے جتنا بھی ہوگا اس کے آگے تم بدنام نہیں کر سکتے سارے ناظرین جانتے ہیں حق حق ہوتا ہے سارے ہاں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ مولانا نے جواب نہیں دیا کس کو ارے تم نے جواب نہیں دیا مولانا جواب دے رہا نہ تم سے حدیث پڑھی گئی نہ قرآن کی آیت پڑھی گئی تم خالی منہ چھپا کے بیٹھے ہو والا اس کو صحیح کر دو چھپا کر کے بیٹھے تم سے کچھ نہیں ہوگا مولانا صاحب جی۔ انہوں نے غلط پڑھا آپ مولانا ہیں آپ صحیح تو کر دو کم سے کم کر تو دیا کتنا صحیح کروں میڈم ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایڈم ایڈم آپ نے کیا غلط پڑھا تھا دوبارہ پڑھیں اور جس کو صحیح کچھ اور پڑھا تھا یہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں آپ نے کیا پڑھا تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایڈم آپ نے کیا پڑھا تھا اسپیسیفکلی بتائیے انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پچاس نمبر آیت پڑھیے نہیں نہیں جو میں نے بھی پڑھا میں نے سے پچاس نمبر آیت پڑھا ہی نہیں میں نے تو ایک اچھا۔ سمپل سی بات پڑھا اب میں نے انہوں نے کہا میں نے غلط پڑھا میں دوبارہ غلط پڑھتا ہوں مولانا جی صحیح کریں من بدلا دین فاقتلو صحیح کریں غلطی کو صحیح کریں دیکھو یہ بدلا جو دین آپ بول رہے ہیں یہ آیت قرآن نہیں ہے یہ الفاظ حدیث ہے وہ بدلو اچھا۔ اگر کسی نے دین کو تبدیل اچھا۔ کر دیا دین سے خارج ہو گیا اچھا۔ دین سے نکل گیا یہ اس کا ترجمہ ہے آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے بتائیے جو خارج ہو گیا اسے قتل کر دو کس کو غلط اچھا، مجھے بتائیے نہیں مجھے یہ بتائیے میرے آقا دو جہاں سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار دیکھیے سنیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میدان تائف گئے لوگوں کو ستایا میرے آقا نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل مت کرو ان کو ایزائیں مت دو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام پروان چڑھے اچھا، اسلام کی خیر و بھلائی ہو میرے آقا نے کبھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ آپ کا الزام غلط ہے تاریخ تائف شاہد ہے میدان بدر شاہد ہے میدان خندق شاہد ہے آپ کے الزام سے ناظرین دھوکے میں نہیں آئیں گے جمعہ کا خطبہ دینے آئے ہیں بھائی خطبہ ہی تو ہے تم جیسے لوگوں کے دل کو آشنا کرنے کے لیے تم سے خطبہ آتا ہی جب ہے کعب بن الاشرف کو کیوں مروایا گیا کس کو ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے یہاں پر الفاظ حدیث ایڈم نے نہیں پڑھے لیکن جو ایڈم نے آیتوں کے بارے میں کہا وہ مولانا صاحب نے نہیں پڑھی دونوں نے اپنی اپنی آیتیں دونوں نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن دیے ہیں اسلام میں آنر کلنگ کو لے کر اسلام میں آنر کلنگ ہے نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے آپ لوگ جائیں آپ نے مولانا صاحب کی بات بھی سنی ایکس مسلم ایڈم سیکر کو بھی سنا آپ لوگ بھی جائیں قرآن حدیثیں پڑھیں اسکالر سے بات چیت کریں اور پھر اس مدعے پر اپنی کوئی رائے قائم کریں آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ دونوں آپ کے نجی وچار تھے آپ نے تمام اپنی انٹرپریٹیشن اپنی سمجھ سے یہاں باتیں رکھی ہیں اس لیے ہم اپنی گزارش کریں گے اپنے درشکوں سے کہ وہ ضرور ان کے کہی ہوئی باتوں کو قرآن حدیثوں کے ذریعے اسکالرس کے ذریعے دوبارہ جانچ لیں